قرآن مجید کے دلائل اقامت دین مسلمانوں پر فرض ہے اور اس کے فرض و واجب ہونے کے دلائل سے قرآن بھرا ہوا ہے ہم اس کی دلیلیں اختصار کے ساتھ ذیل کے چند نکات کے تحت پیش کریں گے نمبر ایک حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور انہیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد نمبر دو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی نبوت و رسالت کا مقصد نمبر تین قرآن اور اس سے پہلے کی آسمانی کتابیں نازل کرنے کا مقصد نمبر چار اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے خلاف حکم چلانے اور فیصلہ کرنے والے کافر ظالم اور فاسق ہیں نمبر پانچ چور کا ہاتھ کاٹنے اور زانی کو کوڑے لگانے کا حکم نمبر چھ اقامت دین کے لفظ کے ساتھ قرآن کا صریح حکم نمبر سات دین اسلام کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنے والوں سے مدد کا وعدہ نمبر آٹھ غلبہ دین کی جد و جہد میں مال خرچ نہ کرنے والوں اور جان چرانے والوں کا حکم نمبر نو انسان اور جنات کو پیدا کرنے کی غرض نمبر دس امت مسلمہ کا نصب العین اور اس کا مقصد حیات ان دس نکات میں سے ہر نقطہ اس بات کی دلیل ہے کہ دین اسلام کو غالب کرنا اس کو قائم کرنا اور قرآن مجید کے تمام قوانین کو نافذ کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری اور ان کی زندگی کا اہم ترین فریضہ ہے پہلی دلیل ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا ان کی حیثیت کیا تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں کس لیے بھیجا تھا ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں سب سے پہلے انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کے سب سے پہلے پیغمبر بھی تھے اس لیے انہیں دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد ہوگا اس کے اہم ترین حیات ہونے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد کیا تھا ان کی حیثیت کیا تھی اور انہیں کس ہدایت کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا تھا اس کا مفصل بیان سورہ بقرہ کی آیت نمبر تیس سے آیت انتالیس تک پھیلا ہوا ہے وہ آیتیں واضح الفاظ میں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی و نیابت کے عظیم ترین کام کی انجام دہی کے لیے دنیا میں بھیجا تھا اور یہی ان کی تخلیق کا مقصد تھا اس دنیا میں ان کی حیثیت اللہ کے خلیفہ اور نائب کی تھی آیت خلافت کی تفسیر کرتے ہوئے مولانا صدر الدین اصلاحی تحریر فرماتے ہیں خلیفہ اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی کے ملک میں اس کے سونپے ہوئے اختیارات اس کے نائب کی حیثیت سے استعمال کرے خلیفہ مالک نہیں ہوتا بلکہ اصل مالک کا نائب ہوتا ہے اس کے اختیارات ذاتی نہیں بلکہ مالک کے عطا کردہ ہوتے ہیں وہ ذاتی منشا کے مطابق کام کرنے کا حق نہیں رکھتا بلکہ اس کا کام مالک کے منشا کو پورا کرنا ہوتا ہے اگر وہ خود اپنے کو مالک سمجھ بیٹھے اور تحفیظ کیے ہوئے اختیارات کو من مانے طریقے سے استعمال کرنے لگے یا اصل مالک کے سوا کسی اور کو مالک تسلیم کر کے اس کی منشا کی پیروی کرے اور اس کے احکام کی تعمیل کرنے لگے تو یہ سب نمک حرامی غداری اور بغاوت کے افعال ہوں گے یہ آیت بتاتی ہے کہ انسان اس زمین پر خدا کا خلیفہ ہے یہ منصب خلافت اس کے تاج عظمت کا وہ درخشاں گوہر ہے جو کسی بھی مخلوق کو نہیں بخشا گیا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے سلسلے بیان میں اس بے نظیر نعمت کا ذکر بھی ایک خاص اہتمام سے فرمایا پھر اس کی جناب سے ملائکہ کے کے سامنے تخلیق آدم سے پہلے ہی اس ارادے کا ذکر اور وہ بھی اس منصب خلافت ہی کا نام لے کر اس کی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے شاید انسان کے اس نوعی شرف کا اس سے اونچا تخیل اور کوئی نہیں ہو سکتا اب انسان کی جس طرح یہ خود ناشناسی اور اپنی تحقیر ہے کہ وہ ان مخلوقات کے آگے سر نیاز خم کر دے جن پر اس کو نیابتی آقائی اور حکمرانی کا مقام بخشا گیا ہے اسی طرح اس کی یہ خود فریبی خیانت اور غداری ہوگی کہ وہ اپنے اصل مالک کی مرضیات سے بے نیاز ہو کر منمانی طریقے سے زندگی بسر کرنے لگے اس سلسلے میں انسان کی حقیقت اور کائنات میں اس کی اصل حقیقت ٹھیک ٹھیک بیان کر دی گئی ہے اور نوع انسانی کی تاریخ کا وہ باب پیش کر دیا گیا ہے جس کے معلوم کرنے کا کوئی دوسرا ذریعہ انسان کو میسر نہیں ہے اس باب سے جو اہم نتائج حاصل ہوتے ہیں وہ ان نتائج سے بہت زیادہ قیمتی اور فلاح بخش ہیں جنہیں زمین کی تہوں سے متفرق ہڑیاں نکال کر اور انہیں قیاس سے رب دے کر عکس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے مولانا عبد الماجد دریابادی اپنی تفسیر قرآن میں لکھتے ہیں اور خلیفۃ اللہ وہ ہے جو زمین پر اللہ کی شریعت کی حکومت قائم کرے ہمارے اگلے مفسرین نے اس کے بارے میں جو کچھ تحریر فرمایا ہے ہم یہاں صرف اس کا ترجمہ نقل کرتے ہیں امام بغوی اپنی تفسیر معالم التنزیل میں لکھتے ہیں اور صحیح بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی زمین پر اس کے احکام کی اقامت کرنے اور اس کے فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے اللہ کے خلیفہ تھے تفسیر خازن میں اس کی تائید ان الفاظ میں کی گئی ہے اور صحیح قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ اس لیے کہا گیا کہ وہ اللہ کی زمین میں اس کی حدود کی اقامت کرنے اور اس کے فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے اللہ کے خلیفہ تھے خلیفہ کی تفسیر جلالین میں یہ ہے وہ زمین پر میرے احکام کو نافذ کرنے میں میری نیابت کرے گا اور وہ خلیفہ آدم ہیں تفسیر بائزاوی میں اس طرح ہے اور خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو دوسرے کا قائم مقام اور اس کا نائب ہو اور اس سے مراد آدم علیہ السلام ہیں اس لیے کہ وہ زمین میں اللہ کے خلیفہ تھے اور اسی طرح ہر نبی اللہ کے خلیفہ تھے اللہ نے تمام انبیاء کو زمین کی آبادی لوگوں کے امور کی تدبیر ان کے نفوس کی تکمیل اور ان احکام الہی کی تنفیذ کے لیے اپنا خلیفہ بنایا تھا اس لیے نہیں کہ اللہ کسی نائب کا محتاج ہے بلکہ اس لیے کہ جن لوگوں پر اس نے اپنا نائب مقرر کیا وہ بلا واسطہ اس کے عوامر اور اس کے فیض کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے اسی طرح کی عبارت روح المعانی میں بھی ہے جس کے ابتدائی جملے یہ ہیں آدم زمین میں اللہ کے خلیفہ تھے اور اسی طرح تمام انبیاء اللہ کے خلیفہ تھے مفسرین کرام کی ان عبارتوں سے پوری وضاحت کے ساتھ معلوم ہوا کہ نہ صرف حضرت آدم علیہ السلام بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جو خلافت عرض عطا کی گئی تھی اس کا مقصد یہ تھا زمین کی آبادی لوگوں کے لیے سیاست کی انجام دہی یعنی ان کے تمام امور و معاملات کا انتظام اور تدبیر ان کے نفوس کی تکمیل اللہ کے شرعی فیصلوں کی تنفیذ اور حدود الہی کی اقامت ہم نے اوپر دستور جماعت اسلامی ہند کے حوالے سے اقامت دین کا جو مطلب و مفہوم واضح کیا ہے وہ اس کے سوا اور کیا ہے مفسرین کرام نے ان چار نکات میں جو کچھ فرمایا ہے اس سے انسانی زندگی کا کون سا شعبہ خارج ہے مسلمانوں پر اقامت دین کے فرض و واجب ہونے کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی جو کام انسان کی غایت تخلیق اور اس کا مقصد وجود ہو وہ بھی اس پر فرض نہ ہوگا تو آخر کون سا کام اس پر فرض ہوگا صورت البقرہ کی آیت نمبر تیسقال اور ابو الارض خلیفہ خلیفہ کے علاوہ خلیفہ کا لفظ ایک جگہ اور قرآن میں آیا ہے یا داود انا جعلناك خلیفتا فی الارض فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ سورۃ الصاد ایت نمبر 26 اے داؤد علیہ السلام ہم نے زمین میں تمہیں اپنا نائب بنایا ہے لہٰذا تم لوگوں میں حق و انصاف کے ساتھ حکومت کرو اور اپنی خواہش کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی اس آیت میں اللہ نے سراحت کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور نائب کہا ہے اور اس کا مقصد بھی یہی بیان کیا ہے کہ وہ اللہ کے اتارے ہوئے قانون عدل کے مطابق حکومت کریں اور مقدمات کا فیصلہ سنائیں اگر منشائے تخلیق کے لحاظ سے تو ہر انسان خدا کا خلیفہ ہے لیکن اس عظیم منصب کی آئین فطرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ یہ منصب صفات کے ساتھ مشروط ہو غیر مشروط نہ ہو اس کے اہل اور جائز حقدار وہی لوگ ہوں جو خدا کی خلافت کے حق و وفاداری کے ساتھ ادا کریں اور جو لوگ اس حق کو ادا نہ کریں وہ خدا کے خلیفہ نہیں بلکہ اس کے باغی اور غدار ہیں جب مومنین صالحین ہی خلافت الہی کے مستحق ہیں تو ان کے منصب کا یہ عین تقاضا ہے کہ وہ دوسرے گرے ہوئے انسانوں کو بغاوت کی پستی سے اٹھا کر انہیں خلافت الہی کی بلندی تک پہنچانے کی سعی کریں اوپر کی تفصیل سے یہ بات خود ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما بردار بندوں کو جو خدمت سپرد کی ہے وہ ایک ایسے نظام کی متقاضی ہے جس کی بنیاد نیابت الہی کے نظریے پر رکھی گئی ہو کیونکہ اس کے بغیر یہ خدمت پوری طرح انجام نہیں دی جا سکتی